پیارے باپا جان آج کل ایک کلام کا شیر کافی پڑھا جا رہا ہے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے بندے تھے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے ہیں ڈر آئے میرے نبی جب آئے پہلے شیر میں سب انسانوں کو مشرق اور بدارتی کہا گیا ہے کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے کیا سرکار کی آمد سے پہلے تمام کچھ شیر اور بدارت میں مبتلا کہنا درست ہے برائے کرم رہنمائی فرما مبالغہ ہے مبال اس میں بدعت کا تو یہاں گزر نہیں بدعت کی تو تعریف ہی الگ ہے شرک ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں لیکن توحید والے بھی پائے جاتے تھے خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین پھر ان کے جو بھی باپ دادے پردادے سبھی توحید پر تھے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی جبکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی مولا مشکل کشا نے کبھی بت پرستی نہیں کی تو یہ حضرات پہلے ہی مطلب سمجھتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنا کر پتھر کو خدا نہیں مانا جاتا یہ عقل میں بھی نہیں آتا تو یہ شعر غلط ہے اس کو نہ پڑھا جائے اعلم تعالیٰ رسول و و جل صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی علی محمد